ادھر سے کرو دائیں سے آ جاؤ بائیں سے آ جاؤ یوں ٹوم حملے کرو گھیر لو ان کو کہا اسی طرح شیطان اپنے لشکروں کو کیا کرتا ہے کچھ پیدل لشکر اور کچھ سوار لشکر اور جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت میں دو ہی لشکروں کا تصور تھا یا تو پیدلوں کا اور یا سواروں کا اب بری اور بحری بھی وہ فی الاموال ہوں اور کیسے گمراہ کرے گا شامل ہو جاتا ان کے ساتھ فی الاموالی مالوں میں ہے ہوں اور شامل ہو جا تو ان کے ساتھ فی الاموال مالوں میں ول اولادی اور اولاد میں وعدہم اور ان سے وعدے کر تو مال میں کیسے شامل ہو جا مال میں عطا کروں گا لیکن چڑھاوا کہیں اور چڑھ جائے گا مال خرچ کہیں اور ہو جائے گا کسی اور جگہ پہنچ جائے گا مال میں شریک ہو جا اولاد میں عطا کروں گا لیکن نسبتیں کہیں اور ہوں گی نام کچھ اور رکھے جائیں گے اللہ دے گا مگر نام رکھا جائے گا پیرا دتا ہیں اللہ نے نہیں دیا کسی اور نے دیا یہ شیطان شامل ہو رہا ہے اولاد کے اندر ہیں اور کیا کرے گا اولاد کو شیطانی راستے پر لگانا اور مال کو شیطانی راستے پر لگانا یہ ہے شیطانی کام واحد ہوں اور ان سے وعدے کر وعدے کر کا مطلب دینا شینا کچھ نہیں شیطان کے بس میں کچھ نہیں ہے ایک دن کا کسی کو نہیں دے سکتا صرف وعدے کرے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وما میں الشیطان الا غرورا اور شیطان نہیں ان سے وعدے کرتا مگر دھوکہ دینے کے لیے ان عبادی علیہ السلام سلطان یہ سب کام تو کر مگر بے شک جو میرے بندے ہیں جو میرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں لئی سلک علیہم بسلطان لئی سلک علیہم سلطان تیرے لیے نہیں ہے ان کے اوپر کوئی طاقت تو کسی کو جبری طور پر نہیں گمراہ کر سکتا ہے میرے بندوں کو کبھی نہیں گمراہ کر سکتا ہے اور میں نے کہا کہ زندہ مثال ہے اس دور کے اندر شیطانی طاقتیں جتنی متحرکی کون ہوں گی مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں کون ان کو ہٹا سکتا ہے ان عبادی بے شک میرے بندے نہیں کا نہیں ہے تیرے لیے علیہم ان پر سلطان ان کوئی طاقت بن باللہ بربک وکیلا اور کافی ہے تیرا رب کار سازی کے اعتبار سے کام بنانے کے لیے وہ کافی ہے جس کو وہ ہدایت دینا چاہے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا منه فضله إنه كان بكم رحيما کفا بھی ربی کا وکیلا تیرا رب کافی ہے یہی جملہ پچھلے مضمون کو رگلے کو جوڑ رہا ہے تیرا رب کافی ہے کارسازی کے اعتبار سے کیسے کیسے کارسازی کرتا ہے اب اس کے کرم کا آگے بیان ہے کیا کیا احسانات ہیں اس کے ربکم تمہارا رب وہ ہے اللہ دی الفلک جو چلاتا ہے تمہارے لیے الفل کا کشتیوں کو بحری سمندر میں جی چلا چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں من ہی تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے کشتیوں میں بیٹھ کر کے اس کے ذریعے سے من فضل ہی اس کے فضل کو رزق حلال کو تلاش کر سکو ادھر سے ادھر کشتیاں جائیں مال تجارت کو لے جائیں وہاں سے یہاں لائیں اور تم کو رزق حلال ملے ان کا نبی رحیمہ اور یہ سب کا سب کام ہوتا رہتا ہے جبکہ بندے اتنے گناہ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے انہو کان بکم بے شک ہے وہ تمہارے ساتھ رحیمن بہت زیادہ رحم کرنے والا وَإِذَا فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا اب جب کشتی کا تذکرہ آیا اس آیت کی وجہ سے اس کا تذکرہ آیا اس کی وجہ سے اگلا کشتی کا ذکر آیا تو فوراً فرمایا وہ منظر بھی دیکھو جب کشتی بھور میں پھنستی ہے گردار میں پھنستی ہے تو پھر تم کس کو پکارتے ہو گزر چکا بار بار کہ مکہ کے مشرق کس کو پکارتے تھے صرف اللہ کو ملا کہا کرتا تھا کہ اب لات عزا اور حبل سے کچھ کام بننے والا نہیں چھوٹے موٹے خدا نہیں کچھ کام آئیں گے یا تو صرف اللہ کو پکارو اور وہ اللہ کو پکارتے تھے کیسے مخلصین سین الدین دین کو اس کے لیے خالص کر کے کہ صرف تیرے لیے بس ہمارے مالک اور ساتھ میں کہتے تھے لائی جئی تنا اگر تو یہاں سے نجات دے گا کو من الشاکرین پکے تیرے شکر گزار بن جائیں گے وہ علامت تک اور جب چھوتی ہے تم کو تکلیف البحر سمندر میں ٹچ کرتی ہے ذرا سی لگتی ہے واللہ گم ہو جاتے ہیں من تدعون جن کو تم پکارتے ہو تدعونہم اللہ ع سوائے اس کے سب گم ہو گئے کوئی نہیں کام آتا کسی کو نہیں پکارتے سب کہتے اب تو اوپر فلما نجاکم الى البر تو جب اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے کر لاتا ہے البر خشکی کی طرف اعرضتم تو تم اعراض کر دیتے ہو بھول کے جو وعدہ کیا تھا وہاں پر ہیں اپنے مالک کو یاد کرنا بھول گئے بلکہ چڑھاوے کہیں اور چڑھ گئے وکان الانسان کفورا اور انسان ہے ہی بہت ناشکر آئے ہائے کتنا ناشکرا ہے سب پکارتے ہیں جب بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں صرف اللہ کو صرف اللہ اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے لیکن جب مصیبت سے نکلتا ہے نہ شکرا کسی کفر انکار کرتا ہے نہ کرتا ہے افامن تم میں تم جانب البر او انسانوں جو سمندر میں اللہ کو یاد کر رہے تھے مصیبت میں اور آسانی آئی اور اس کو بھول گئے کیا سمجھتے ہو وہ خشکی میں نہیں تمہیں مار سکتا ہے کیا خشکی میں تمہیں دھسا نہیں سکتا زمین میں افا امین تم تو کیا تم مطمئن ہو گئے ان یخسف بكم کہ وہ دھسا دے تم کو جانب البری خشکی کی جانب خشکی کی سائڈ جہاں خشک زمین ہے وہاں جا کر تم بھول گئے اس مالک کو کہ زمین پھٹے اور تم اس میں چلے جو یہ نہیں کر سکتا وہ اور یرسل علیکم یا بھیج دے تمہارے اوپر حاصبا پتھر برسانے والی ہوا کنکری برسانے والی اتنی تیز ہوا کہ جس کے ذریعے سے پتھر اڑے وہ ہوا تمہارے اوپر بھیج دے ثم لا تجدوا لكم وکیلا ثم لا تجدوا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے وکیلا کوئی کام کرانے والا اس مالک کو بھول گئے سوچتے ہو کہ آپ کو آپ کو دوبارہ سمندر میں کب جائیں گے جب جائیں گے تب دیکھیں گے تو کیا یہاں عذاب نہیں آ سکتا زمین پھٹ سکتی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برس سک سکتی ہے اور جب یہ برس جائے گی تو کون تمہیں بچائے گا ام امن تم من یعیدکم فی تارتا اخرى فیوصل علیکم قاصفا من الریح فیوغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدو لکم علینا بہی طبیعا اور سنو ام امن تم کیا تم مطمئن ہوگے عیدکم کہ لوٹائے وہ تم کو فی اس میں تارا تنخرا دوسری مرتبہ کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سمندر کا سفر پیش آ جائے دوبارہ پھر کشتی میں بیٹھنا پڑے اور دوبارہ پھر کشتی بھور میں پھنس جائے دوبارہ پھر کشتی گرداب میں آ جائے فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ پھر بھیج دے پروردگار تمہارے اوپر ہوا کے قاصف کو بھیج دے قاصف کس کو کہتے ہیں قصف یقصب توڑ توڑ کر کے کسی چیز کو چورا چورا کر دینا ایسی ہوا جو کشتی کو توڑ کر کے چورا کر دے سمندر کے اندر ایسی ہوا بھیج سکتا ہے کہ کشتی نہ رہے اس کے تختے تختے ہو جائیں فَيُغْرِقَكُمْ اس جس کی وجہ سے تم کو غرق کر دے بِمَا كَفَرْتُمْ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے کشتی کے بیچ میں سمندر میں ایمان لائے کنارے پر آ کر کے کافر ہو گئے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تم ملا تجد الحکم علینا بھی تبھی اور جب پروردگار تمہاری کشتی توڑ دے اور تم کو ہلاک کر دے گا تم ملا تجد الحکم تو تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے علینا ہمارے خلاف اس بارے میں کبھی ہم کوئی پیچھا کرنے والا پیچھا کرنے کا مطلب دو معنی ہو سکتے ایک معنی یہ کہ کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہلاک کر دیں تم کو اور وہ کہے خدایا تم نے میرے دوستوں کو ہلاک کیا اب دیکھوں گا میں کون ہے جو خدا کا مقابلہ کر سکے کوئی ہے کائنات میں دوسرا مان کیا کچھ بزرگ ہستیاں جن کو یہ سوچتے تھے کہ نہیں یہ کام بناتے ہیں ہمارے اور ابھی جو اوپر وہ جنوں کی بستی کا ذکر ہوا نا شاہد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر علاقے کے اندر ہر گاؤں کے اندر موزیح القرآن میں شاہد القادر کی جو تفسیر شاہ ولی اللہ کے بیٹے ان کی تفسیر اس میں لکھا ہے ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بزرگ ہستی ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم مصیبتوں سے بچ رہے ہیں اور پھر ان کی دہائی دیتے ہیں اور پھر ان کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں ایسی بزرگ ہستیوں کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو اگر ہم کو اللہ نے ڈبا دیا ہے یہ بزرگ اللہ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن پیچھے پڑ جائیں گے اے دیکھیے اے پروردگار یہ کشتی ٹوٹ گئی یہ بندے بڑے اچھے تھے معاف کر دے ان کو چھڑا دے آج ان کو پار لگا دے آج ان کو بچا لے تم ملا تجدول ایسا بھی نہیں پاؤ گے تم ہمارے خلاف کبھی ان پیچھا کرنے والا پیچھے پیچھے چلنے والا جناب جناب جناب ہم کرتے نا كَرَّمْنَا بَنِي آدم یہ جو کشتی پر سوار کرایا تو ایک اور بات کی طرف ذہن کو موڑا گیا کیا دیکھو یہ انسان ہی ہے کہ پروردگار اس کو خشکی میں بھی گھوڑوں پر سوار کراتا ہے اور سمندر میں کشتیوں پر سوار کراتا ہے اور فضا میں اب جہازوں پر سوار کراتا ہے اس سے آگے اوپر ریکٹوں پر سوار کراتا ہے آخر کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ایسی اس سے معلوم ہوا نا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے اسی لیے اس کو یہ مرتبہ ملا کسی اور مخلوق کو نہیں ملا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي بنی آدم اور یقیناً ہم نے مکرم بنایا عزت والا بنایا اشرف المخلوقات بنایا بنی آدم آدم کے بیٹوں کو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے ان کو سوار کرایا خشکی میں بھی والبحر اور سمندر میں بھی خشکی میں ان کے لیے دوسرے جانور پیدا کیے اور وہ سواریاں پیدا کی جو انسان کو عقل و دانش دی پھر انسان نے بنائی والبحر اور سمندر میں بھی ان کو سوار کرایا ورزقناہم من الطیبات اور ان کو روزی دی پاک چیزوں میں سے وفضلناہم اور ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی علی کثیر بہت ساری مخلوق پر ممن خلقنا اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی تفضیلا زبردست فضیلت اللہ اکبر کون سی مخلوق سب پر فضیلت انسان کو تمام جمادات پر فضیلت حیوانات پر فضیلت سب چیزوں پر فضیلت جنات پر فضیلت اور کس پر فضیلت یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فضیلت مگر فرشتوں پر ایرے غیر نتھو خیرے کو فضیلت نہیں ہے فرشتوں پر فضیلت سے مراد انبیاء کرام کو فضیلت فرشتوں پر فضیلت سے مراد اسی طرح کے انبیاء کرام کی اتباع کرنے والوں کو فضیلت اور جو بڑے فرشتے ہیں ان پر صرف انبیاء کو فضیلت ہر و ناقص کو فضیلت نہیں ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مجموعی فضیلت مجموعی فضیلت کہ انسانوں میں ہی آخر وہ طبقہ ہے کہ جو فرشتوں سے بڑھ کر ہے دوسری کسی مخلوق میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے یوم ندعو کل اناس یہ قرآن کا وہ انداز پہلے دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا دھمکی دی گئی اور پھر فوراً آخرت کا احساس دلایا گیا یہ دنیا کا عذاب یہ عذاب بھی عارضی یہاں کی نیامتیں بھی عارضی اصل عذاب آخرت کا ہے اصل مسئلہ آخرت کا ہے آخرت کیا ہے آئے آئے یوم ندعو کل اناس یاد کرو اس منظر کو یوم ندعو جس دن بلائیں گے ہم کل اناس ہر شخص کو بھی امامی ہر تمام انسانوں کو بھی امامی ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام سے مراد کا دو معنی کیے گئے ایک یہ کہ قائدین کے ساتھ بلائیں گے اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے قائد سب سے پہلے انبیاء تو ہر ایک نبی کو ہر ایک امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے نو علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بلایا نو علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے دعوت دی جی دی کس کس نے مانا بس یہ چند نفوس ہیں جو کشتی میں تھے باقی کسی نے نہیں مانا فیصلہ ہو گیا اسی طریقے سے حضرت حود علیہ السلام کو حضرت صالح علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کو وغیرہ ذالک ایک ایک کو اس کی امت کے ساتھ بلایا گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے ساتھ اور اس میں امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی دونوں شامل جن کی جنہوں نے بات مانی وہ بھی اور جنہوں نے نہیں مانی وہ بھی اور امام کا پھر اور نیچے آ جائیے آپ کی طرف سے پھر جو جو دعوت کو لے کر گیا جہاں جہاں گیا اور جس جس نے بات پہنچائی ان کے ساتھ لوگوں کو بلایا گیا ایک تفسیر دوسری تفسیر کے امام کا معنی اعمال نامہ ہر ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے عامال نامے کے ساتھ فمن اُوْتِيَ كِتَابَ کتاب قرآن کے ظاہری الفاظ اس دوسری تفسیر کو ہی قبول کر رہے ہیں چونکہ آگے فوراً عامال نامے کا ذکر ہے فمن اُوْتِيَ كِتَابَ کتاب تو وہ شخص جس کو دی گئی اس کی کتاب دی جائے گی اس کی کتاب بھی یمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کا امال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا فَأُولَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ تو یہ ہیں وہ لوگ جو پڑھیں گے اپنی کتاب کو تو جن کے بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ نہیں پڑھیں گے جی ہاں نہیں پڑھیں گے وہ آگے آ رہا ہے کریم میں ہی کے اندر وہ کیا کہے گا یا لئی تنی لمبو تب ہائے افسوس مجھے میرا ریکارڈ دیا ہی نہ جاتا وہ ادری ما نا حساب اور میں یہ جانتا ہی نہ کہ میرا حساب ہے کیا ہے کون پڑھے گا اس کو معلوم ہے بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب برباد ہو گئے لٹ گئے تو ان کو کون دیکھے گا ہاں جس کے دائیں ہاتھ میں ملے وہ پڑھے گا اچھا وہ فلانے دن کی نیکی بھی ہے نہیں ہاں وہ بھی ہے اور فلانا کام بھی ہے ہاں وہ بھی ہے سب لکھے ہوئے اس میں فولائے کے کراون کتاب ہوں تو یہ ہیں وہ لوگ جو پڑھیں گے اپنی کتاب کو ولائی ظلم فتیلا اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی اور فتیر کے لفظی مانا میں بتا چکا وہ گٹھلی میں کیا جب کھجور کی گٹلی سوکھ جاتی ہے تو اس کے سامنے جو نالی سی ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ قطمیر اور اس کے بیچ میں جو سوراخ ہوتا ہے ذرا سا اس کو کیا بولتے ہیں نقیر ایک نقیر ایک قطمیر ایک فتیل چونکہ ان کے یہاں کھجوریں بہت زیادہ تھی گٹھلیاں بہت زیادہ تھیں اس لیے ان کے محاورے بھی ان کے یہاں مشہور تھے ولا یظلمون فتیلا اور اس پر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی مگر یہ دھاگا نہیں بطور خاص وہ دھاگا اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا فرمایا بس اس نتیجے کا خلاصہ یہ ہے من فی نفی اعما فهو فی سبیلا من هذه اعما جو کوئی ہوگا اس دنیا کے اندر اندھا فہوت اعما وہ اخرت میں بھی ہوگا اندھا وہ عظل بلکہ زیادہ گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے دنیا میں اندھا ہے مطلب کس کا آنکھیں نہیں ہیں نہیں آنکھوں والا اندھا نہیں دل کا اندھا مراد ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو نہیں قبول کیا جس نے دل کی آنکھوں سے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا ہوگا وہاں اندھا ہونے کا مطلب قرآن پاک میں دوسری جگہ اب سر بھی ہم وہ اس دن بہت زیادہ دیکھنے والے ہوں گے دیکھیں گے امالانے دیکھیں گے یہ سب کچھ مگر مفید چیزیں ان کو نہیں نظر آئیں گی جنت کا راستہ نہیں نظر آئے گا کامیابی کا راستہ نہیں نظر آئے گا اس لحاظ سے وہ اندھے ہوں گے اس آیت کی اور بھی تفسیریں کی گئیں ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ جب اٹھیں گے تب اندھے ہوں گے اور جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو بصیرہ دیکھنے والے ہوں گے واللہ عالم لیکن یہ بات زیادہ وہ آخرت میں مفید نہیں دیکھ سکیں گے وضل سبیرہ اس سے زیادہ بھٹکنے والے ہوں گے دنیا میں کوئی اندھا ہوتا تو گھر نہ پہنچتا اور وہاں اندھا ہوا تو جنت میں نہ پہنچا اس سے زیادہ بھٹک گیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اب دنیا کے اندر کشمکش لگ گئی آنکھوں والوں کی اور اندھوں کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخیل ہے سب سے پہلے ہیں اس کام کے کرنے والے دعوت کو پہنچانے والے اس امت میں تو کیسے حالات پیش آتے ہیں اس راستے میں فرمایا مت پوچھو زبردست کش بکش لگتی ہے کیسی جیسی کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ ان کا مُخَفَّ مِنَ من اور یقینی طور پر قریب تھے وہ لوگ لِيَفْتِنُونَكَ کا کہ وہ ضرور بھی ضرور آپ کو پھسلا دیتے عن الذي اوحينا اس دین سے آپ کو پھسلا دیتے اوحينا اليك جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا تھا یہ علينا غيرا تاکہ آپ بہتان لگائیں ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کوششیں تھیں مکہ کے مشرقین کی کہ جو دین ہم نے آپ کو دیا جو قرآن ہم نے آپ کو دیا وہ اس چکر میں تھے کہ آپ کو اس قرآن سے ہٹائیں اور آپ لوگوں کو قرآن نہ سمجھائیں بلکہ اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی بات لگانے لگ جائیں یہ کون سا موقع تھا بہت واقعات لکھے مفسرین نے اس موقع پر ایک واقعہ یہ لکھا کہ کچھ لوگ طائف سے آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا دین قبول کریں گے بالکل منظور ہے آپ کا دین لیکن ایک بات نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھے نماز نہیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے باقی سارا آپ کا دین قبول ہے تو روایات میں ہے کہ آپ نے زبان سے تو نہیں ارشاد فرمایا مگر آپ کو خیال آیا کہ اگر فی الحال ان کو کلمہ پڑھا دیا جائے ان کا ایمان قبول کر لیا جائے تو جب ایمان میں آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ نماز بھی سیکھیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور پھر زکات بھی جب سارے مسلمان دیں گے تو یہ بھی دیں گے ایک خیال سا گزرا خیال سا صرف صرف خیال سا اس کے اوپر فرمایا کہ تو اس چکر میں ہے کہ آپ کو اللہ کے دین سے ہٹائیں مگر نہیں ہٹا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری وہ باتیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے خداؤں کی برائی کرنا چھوڑ دیجئے نہیں ہوتا سکتا ایسا بعد حضرات نے جو وہ واقعہ لکھا وہ اس کی آخری سطح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب آپ شیب ابھی طالب میں ہیں اور مکہ کے کچھ جوشیلے جوان آپ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کی وجہ سے مکہ کے سرداروں سے لڑ رہے ہیں اور واقعتا لڑے وہ ابو جیل سے آ کر کے لڑے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے علاقے کے لوگ بھوکے مرے اور ہم گھروں میں کھانا کھائیں ظالم تو نے کیا فیصلہ کیا یہ تو وہ بڑا چالاک تھا اس نے کہا دیکھو میں تو سمجھوتے کے لیے تیار ہوں مگر وہ کسی نقطے پر ہی نہیں آتے وہ کہتے نہیں ہم نے تو رہنا ہی الگ ہے تو ہم نے کہا جب رہنا الگ ہے تو الگ رہو پھر پھر ہمارے ساتھ کیوں رہتے ہو نہ ہمارے ساتھ لینا دینا نہ کھانا پینا نہ بیاہ شادی نہ غم نہ خوشی کسی چیز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے ان جوانوں نے کہا کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکل جائے بیچ کی کہ ہم آپ کو باہر لانے میں کامیاب ہو جائیں تو ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ ایسا کریے آپ سفا پہاڑ پر چڑھیے اور آپ ایسے انگلی گھما دیجئے اور آپ اس کی مراد یہ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی اللہ اللہ اور کوئی نہیں بس اسی کی عبادت ہونی چاہیے وہی لائق عبادت ہے اس کی طرف اشارہ کیجئے مگر ہم ابو جیل کے پاس جا کر اس کی یہ تشریح کر دیں گے کہ دیکھو ایک پوائنٹ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں کون سا پوائنٹ ہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں کافر بھی کرتے ہیں البتہ کافر ننگے ہو کر کرتے ہیں مسلمان کپڑے پہن کر کرتے ہیں ایمان والے کلمہ اس کی توحید بیان کرتے ہوئے کرتے اور کافر شرک کے الفاظ کہتے ہوئے طواف کرتے ہیں مگر ایک کام تو ہے کہ طواف تو دونوں کرتے ہیں اتنے پوائنٹ پر تو اکٹھے ہو گئے کچھ کامن پوائنٹ ہیں جہاں قوم جڑ سکتی ہے تو کچھ خیال سا گزرا آپ کے دل میں خیال تھا کہ اگر ایسا ہی ایک لوگ کریں گے اپنے طور پر جا کر تو کم سے کم شہب ابھی طالب سے مسلمان نکل سکتے ہیں آیت نازل ہو گئی یہ آپ کو بچلانا چاہتے ہیں مگر ہم نہیں آپ کو بچلنے دیں گے وَإِن قَادُ لَيَفْتِنُونَكَ اور یہ چند مثالیں میں نے اس لیے عرض کی کہ انسان یہ بات سمجھے جو دین پر چل رہا ہے بے دین کتنی طاقت کے ساتھ صرف اسی فکر میں لگے رہیں گے کہ کسی طرح ان کو اللہ کے دین سے ہٹائیں کس طرح ہٹائیں کیسی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں تک کہ لاسٹ میں بے دین ہو جائے گا اور کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وَإِن ان لَيَفْتِنُونَكَ اور بلت یقینی طور پر قریب تھے وہ کہ پھسلا دیتے آپ کو عن اس دین سے اوحینا الیکا جو ہم نے وہی کیا تھا آپ کی جانب لِتَقْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَا تاکہ آپ کو لگائیں ہمارے اوپر اس کے علاوہ بہت واقعات ہیں جس کو موقع و تفسیروں میں ابن کثیر کو پڑھے اس موقع پر مظہری کو پڑھے وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اگر آپ اللہ کے دین کے سوا کوئی نعوذ باللہ خاکم بدہن بات کرتے اِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تب تو تو آپ کو اپنا پکا دوست بنا لیتے ہیں اور آج بھی یہی ہے کہ آپ دین کو چھوڑ دیں اس کٹر پنے کو چھوڑ دیں سب آپ کو دوست بنا لیں گے گلے لگائیں گے جناب آپ بہت پکے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں تھوڑا سا یہ ہمارا مان لے بس ہمارے اور آپ کی ایک ہی بات ہے ہم اور آپ ایک ہی ہیں فرق ہی کیا ہے وَإِذَا اللہ تخذ کا خلیلہ اور تب تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے پکا جگری دوست اور ایسا کیا ہو سکتا ہے فرمایا یہ بہت کٹھن راستہ ہے ان ثبتنا کا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو جمع کر رکھا تھا لقد کت ترکن قلیلا تو یقیناً کتنا قریب ہو جاتے آپ ترکنو جھک جاتے ان کی طرف شیئن قلیلہ ذرا سا شیئن شیئن کے معنی خود ذرا تھا اور پھر قلیلہ ذرا سا تو جھک جاتے کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے کسی نہ موٹی باتوں میں جو بالکل کامن باتیں تھیں چلو کچھ نہ کچھ تو جھکتے اللہ اکبر مگر دین کس کا نام ہے سیدھا رہیے گا سیدھا بالکل سیدھا رہنے کا نام دین ہے اگر ذرا سا جھک جاتے تو اللہ لازنا کا ضعف ضعف و ثم لا تجد لك تو لا وزلم کا ہم ضرور چکھاتے آپ کو ضعف الحیات الحیاتی زندگی کا ڈبل و ضعف الممات اور مرنے کا ڈبل کیا ڈبل عذاب یہاں بھی ڈبل وہاں بھی ڈبل اور کس سے کہا جا رہا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ چلو کوئی بڑا مسئلہ نہیں عدالت میں دین کو چھوڑ دیا باقی چیزوں میں تو ہے نا کوئی بڑا مسئلہ نہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا کوئی بڑا مسئلہ نہیں زکات کا انکار کرتے ہیں حج کا انکار کرتے ہیں مگر باقی کام تو کر لیتے ہیں نا ذرا سا اگر جھک جائیں گے اور انسان جان بوجھ کر کے جھکے گا پھر اس سزا کا اس کو منتظر رہنا ہے حالانکہ نوز بلّہ یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بالکل نہیں یہ وہی بات جو میں بار بار عرض کرتا ہوں گفتہ آیت در حدیث دیگنا سنایا ہم کو جا رہا ہے فرمایا آپ سے جا رہا ہے تو ملا تجد لکا علینا نصیرا پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے علینا ہمارے خلاف نصیرا کوئی مدد کرنے والا اگر اللہ سزا دے تو بچانے والا کون پائے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا بالکل یہ بڑے سخت حالات ہیں یہ بالکل وہ آخری دور ہے جس کے بعد ہجرت ہو رہی ہے بلکہ ہجرت شروع ہو چکی ہے کیسے کٹھن حالات تھے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ہمالیہ بنا کر جما دیا ہے آپ کو نہیں ہلا سکے ورنہ ایسے طوفان ایسی آندیاں ایسے جھکڑ ایسے ایسے زبردست طوفان آئے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہل جاتے آپ مگر ہم نے آپ کو نہیں ہلنے دیا کیسے حالات تھے وہ قَادُوا اور یقیناً وہ قریب تھے اس بات کے لئے مِنَ الْأَرْضِ کہ قدم اکھاڑ دیتے آپ کے من الارض زمین سے ابھی فرضہ کا منع عرض کر چکا ہوں قدم اکھاڑ دیتے آپ کے زمین سے آپ کس لیے یو کا منہا تاکہ آپ کو زمین سے نکال دیتے مکہ سے نکال دیتے ایسے حالات انہوں نے بنائے کہ کسی طریقے سے زمین تنگ کی جائے مکہ کی اور آپ کو یہاں سے نکالا جائے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے وَإِذَنْ لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور تب تو اگر وہ ایسا کریں گے لا يَلْبَسُونَ تو نہیں ٹھہریں گے وہ خلاف آپ کے پیچھے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے سے پھر زیادہ دیر یہ بھی نہیں رہیں گے سورہ انفال میں گزر چکا ہے کہ آپ پر مکہ والوں پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے فرمایا اس لیے کہ آپ وہاں موجود ہیں اگر آپ موجود نہ ہوتے تو ان پر عذاب آ جاتا کہاں آیا ہے یہ سورہ میں ہی ہے اگر آپ ان کی اس لیے نہیں عذاب آتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں اور اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ ہاں جی سورہ انفال میں تو چوتھے رکو میں جی تو اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے پھر تو عذاب آ جائے گا اور پھر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے چنانچہ نہیں رہ سکے وہ سرداران مکہ جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا وہ ستر کے ستر مارے گئے بدر میں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا کیوں ایسا ہوگا فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے من رسولنا اپنے رسولوں میں سے جن لوگوں کو پہلے بھیجا تھا ان کے ساتھ یہی طریقہ رہا کہ جب کسی نبی کو قوم نے اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا پھر قوم بھی زیادہ دیر تک رہ نہیں سکی حضرت حود علیہ السلام نکلے قوم پر عذاب آیا صالح علیہ السلام نکلے قوم پر عذاب آیا اور لوت علیہ السلام کا واقعہ تو ہم ابھی پڑھ چکے وہ نکلے اور قوم پر عذاب آیا ولا تجد لسنتنا تحویلا اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی بدلاؤ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا طریقہ بدل جائے غالب آئیں گے آپ ہی اللہ کا دین ہی غالب آئے گا اور کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے کسی کو دین سے لیکن اس کے لیے ایمان والوں کو کیا کرنا ہے عقل نماز قائم کیجئے نماز کی پابندی کیجئے یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گی اللہ کی مدد کو کھینچ لائے گی اقعیم صولہ نماز قائم کیجئے لدلو دلو کے شم سے سورج کے ڈھلنے کے لیے میں عرض کر چکا کہ کبھی لی معنی میں فی کے ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے کے وقت میں جب سورج ڈھل رہا ہو اس وقت میں نماز قائم کیجئے بس ڈھل رہا ہے ابھی اور آپ نماز بھی قائم کریں گے انشاءاللہ شاء اللیل کب تک کیجئے کیجیے اللیل رات کی اندھیری ہونے تک اب سورج ڈھلتے ہی زہر ہوئی اور ڈالا تو اثر ہوئی اور بالکل ڈوب گیا ڈل گیا تو مغرب ہوئی اور رات کی اندھیری ہوئی تو عشاء ہو گئی چار نمازیں علاغت اللیل وہ قرآن الفجر اور قائم کیجیے فجر کے قرآن کو فجر کی نماز پڑھیے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فجر کے قرآن کو قائم کیجیے کیوں فجر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہی مطلوب ہے وجہ ان قرآن الفجر کا نہ مشہور بے شک فجر کا قرآن نہ مشہور حاضر کیا ہوا ہے کیوں حاضر کیا ہوا ہے ایک تو فجر کے قرآن پڑھنے کا وہ وقت ہے جس میں رات کے فرشتے آتے ہیں اور دن کے رات کے فرشتے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور دوسرے اس وقت میں ذہن حاضر ہوتا ہے حاضر کیا ہوا ہے جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ دل سے ٹکراتی ہے ماحول کے اوپر خاموشی کا عالم کاری ہوتا ہے روح کا عالم اور جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ دل سے ٹکراتی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً جد اور رات کے حصے میں فتحجد تو آپ تحجد پڑھیے اس حصے میں نافیلا تعلق یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے زائد نماز ہے نافلہ کے معنی زائد یہ نماز آپ کے لیے نافلہ ہے زائد ہے تو کیا نفل ہے کہ فرض ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ایک سال تک کے لیے تحجد فرض کیے گئے اور امت نے زبردست صحابہ نے محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قوم نے انتہا کر دی محنت کرنے میں ایک سال کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا فرمایا اب فجر کی اب تحجد تو فرض نہیں رہے جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیجئے جتنا قرآن ہو سکے اتنا پڑھیے البتہ دوسری نماز قائم رکھیے اور جب تک معراج ہوتی تب تک پانچ نمازیں نہیں تھیں مشہور ہے کہ دو صبح کی اور دو شام کی اس طرح کی دو نمازیں فجر کے وقت کی دو رکعتیں اور مغرب کے وقت کی لیکن جب پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو پھر اس کی یہ لمبی ترتیب آ گئی تو کیا تحجد اس کے بعد فرض رہی کہ نہیں رہی ایک طبقہ امت کا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض رہی اور باقی امت کے لیے نفل ہو گئیں اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے بھی نفل تھی لیکن آپ نے چھوڑی نہیں صرف ایک رات کے سوا ایک رات علاوہ اس کے ہمیشہ آپ نے نماز پڑھی تاجد کبھی نہیں چھوڑے عسا ان کر ابو مقاما محمودا یہ نمازوں کی پابندی اور پھر تحجد کی ترغیب اس کا فائدہ کیا ہوگا فرمایا فائدہ یہ ہے عطا ان یبعثا کا قریب ہے کہ اٹھائے گا تیرا رب تجھ کو مقام محمودا اس جگہ میں جس کی تعریف کی ہوئی ہے ایک مقام ہے جو تعریف کیا ہوا مقام ہے جس پر جو بیٹھے گا اس کو تصائب تعریف بنے گا اس میں آپ کا رب آپ کو اٹھائے گا اور کون سا مقام ہے یہ فرمایا محسر کے میدان میں سمجھو ایک سٹیج لگے گا اور پھر اس کے اوپر ایک کرسی بچھے گی اور تمام انبیاء موجود ہوں گے اور پھر شفاعت قبرہ کا آپ کو مقام ملے گا اور اس مقام پر آپ ہی فائز ہوں گے وَقُرْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کے بالکل قریب یہ صورت نازل ہوئی بلکہ ہجرت کے موقع پر قریب ہے کہ وہ آپ کو نکال دیں کوششیں کر رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں تو اگر ایسے حالات پیش آئیں اور اللہ کی طرف سے حکم آ جائے آپ کو یہاں سے نکلنے کا تو آپ یوں دعا کرتے ہوئے جائیے وکل اور آپ فرمائیے رب ادخلنی نہیں ہے میرے رب تو مجھے داخل کر صدق سچائی کا داخل کرنا اور میں سورہ یونس میں عرض کر چکا کہ سچائی سے مراد بلند مرتبہ بلند مرتبے کا داخل کرنا مجھے داخل کر مطلب ہزاروں لوگ جاتے ہیں دوسری جگہوں پر مگر پناہ گزین بن کر جاتے ہیں اور پناہ گزین کیسا ہوتا ہے عربی کا محاورہ ہے کہ پناہ لینے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں چونٹی ایک طرف سلیمان علیہ السلام کی طاقت وہ کتنی زبردست طاقت کے مالک ہیں اور پھر چونٹی اس کو تو کوئی بھی مسل دے اس کو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کی کیا ضرورت ہے جو آدمی کسی کے یہاں پناہ لیتا ہے عربی یہ محاورہ بتاتا ہے کہ وہ کیسا بچارہ مجبور ہوتا ہے آپ بھی جائیں گے مدینہ میں لیکن آپ یوں کہتے ہوئے جائیے کہ میرے رب تجھے تو مجھے وہاں پہنچا بلند مرتبہ داخل کرنا بلند مرتبہ کا داخل کرنا مطلب میں مدینہ میں جاؤں پناہ گزین بن کر نہ جاؤں بلکہ شاہ مدینہ بن کر کے جاؤں مدینہ کا بادشاہ بن کر کے جاؤں یہ پہلی مرتبہ ایسا داخل ہونا تھا ورنہ لوگ تو لاکھوں کروڑوں ایک دوسری جگہ جاتے رہے وہ اخرج نہیں اور نکال تو مجھے مخراج سے سچائی کا نکالنا بلند مرتبے کا نکالنا اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے بے شمار موقعوں پر لوگ جاتے رہے ہجرت کرتے رہے بھاگتے رہے ترک مکانی کرتے رہے نقل مکانی کرتے رہے تو یہ تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے آپ کا ایک نرالا قسم کا آج یہاں سے نکلنا ہے آپ یہ دعا کرتے ہوئے جائیے کہ مجھے یہاں سے نکال یہاں کا بادشاہ بنانے کے لیے نکلیں وہاں جائیں تو شاہ مدینہ اور یہاں سے نکلیں تو شاہ مکہ بن کر کے واپس آئیں چنانچہ ویسے ہی ہوا آپ مدینہ پہنچے تو شاہ مدینہ بن کر کے گئے اور واپس جو آٹھ سال کے بعد مکہ آئے تو شاہ مکہ بن کر کے واپس آئے اللہ اکبر اور دعا پر پھر غور کیجئے نکلنے داخل ہونے کو پہلے بیان کیا حالانکہ نکلنا تو پہلے ہے مدینہ تبھی تو پہنچے گے جب مکہ سے نکلیں گے لیکن عربی کا وہ محاورہ آپ کو یاد ہوگا اطلب الخروج قبل الدخول قبل البلوج گھسنے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھو کہاں ہے درخت پر چڑھنے سے پہلے اترنے کا دیکھو اترنا کیسا ہے یہاں سے نکلنا ہے تو جانا کہاں ہے پہلے اس کو سوچو فرمایا وہاں جانا ہے جہاں بادشاہ بن کر جائیں گے اور یہاں سے نکلنا ہے اس سوچ کے ساتھ نکلنا ہے آٹھ سال کے بعد واپس آئیں گے تو شاہ مکہ بن کر کے واپس آئیں گے اللہ اکبر وجالی جالی ملت ال کا سلطان اور یوں دعا کرتے ہوئے جائیے یہ اللہ کی شان ہے بندو کو دعائیں سکھاتا ہے پھر اس کو قبول کرتا ہے میں نے ایک مثال سے عرض کیا تھا صرف ایک مثال ہی ہے نوز باللہ کوئی تشبیح نہیں کہ جس طرح کوئی آپ بڑے ہیں اور کوئی غلطی کرتا تو آپ کہتے ہیں بولو ایسا اگر غلطی کروں دوبارہ تو پھر ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جب اچھا بولو معاف کر دو وہ کہے گا جی معاف ایسا جیسا وہ بولتا جاتا ہے حالانکہ خود ہی کہلواتے ہیں پروردگار سکھاتا ہے اور پھر عطا فرماتا ہے اور اللہ کے حبیب بھی فرماتے لیکن اپنی کتاب میں نازل فرمایا فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو یوں سکھایا اور بندے کے ساتھ حالات پیش آئیں تو وہ بھی یہی کہے جال ملت ال کا سلطان اور بنا دے میرے لیے اپنی جانب سے سلطان نصیرا سلطان طاقت نصیرا مدد کی ہوئی طاقت ایسی طاقت ایسا غلبہ عطا کیجئے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے غلبہ آج تک بھی تھا دین پھیل رہا تھا لیکن اب زبردست غلبہ عطا کیجئے آپ مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ نوز بلّہ ایمان والے ہار گئے اور شکست کھا گئے اور مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ ہارتا ہے اور جو رہتا ہے وہ جیتتا ہے نہیں نہیں قل جال حق آپ فرما دیجئے حق آ چکا وضاحت الباطل اور باطل مٹ چکا ظاہری طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ حق مٹ رہا ہے اور میں نہیں حق آ چکا ہے باطل مٹ رہا ہے ہمارا مکہ سے جانا ہی یہ باطل کے مٹنے کا ذریعہ ہے اور آٹھ سال کے بعد اس رات سے پردہ اٹھے گا ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمت للمؤمنین اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر ما ہوا وہ باتیں شفا جس میں شفا ہے وہ رحمت اور مہربانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے پیچھے کے مضمون کی طرف دیکھیے آپ کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں مکہ کی زمین آپ کے لیے تنگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کا یہ کہنا کہ یہ کہتے ہوئے جائیے کہ پروردگار جہاں جائیں وہاں کے بادشاہ بنے اور یہاں سے اس لیے نکلے کہ یہاں کا بادشاہ بن کر کے آئیں اور جب یہ دعا اللہ نے سکھائی تو اس کا مطلب یہ بالکل ویسے ہی ہوگا پہلے سے ہی طے ہے جب یہ بات یہ مار والے سنیں گے اور جب انہوں نے سنی تھی تو ان کے دل کیسے ٹھنڈے ہو گئے اور کوئی بات نہیں ہم مکہ سے اس لیے جانے آنا ہے چند دن کی بات ہے واپس آئیں گے پلٹ کر کے ایک ایک کا حساب لے لیں گے یہ کیسا دل ٹھنڈا ہو گیا ون نزل من القرآن اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں ما ہوا وہ باتیں شفا جس سے دلوں میں شفا ہوتی ہے اور یقینی طور پر جو شفا قرآن دے سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے اندر کے اخلاق کا اندر کا نظام جو قرآن بناتا ہے وہ کون بنا سکتا ہے ورحمت للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے مہربانی خسارا مگر ایک دوسرا طبقہ بھی ہے ظالموں کا جب وہ یہ قرآن کی باتیں سنتا ان کو غصہ آتا ہے اور ان کے نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور نہیں بڑھاتا ہے قرآن ظالموں کو سوائے نقصان کے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وجہ کیا ہے بے صبرہ ہے انسان انسان کسی معیار پر قائم نہیں رہتا ہے اتنا بڑا انعام کیا اللہ نے قرآن کریم جیسا جیسی کتاب ان کو عطا ہوئی اس کی کوئی قدر ہی نہیں ویزا أَنْعَمْنَا عَلَى انسان اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر آرزا تو یہ اعراض کر دیتا ہے اس نے انعام کو نہیں یاد رکھتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے ورنہ آبی اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے لفظی کے مانا دور کرنا ہم سورہ نام میں پڑھ چکے ہیں او نہ کل قریب وہ پڑا ہوگا بیت اللہ کے اس مسئلے میں نا کہ یہاں قریب والا ہے ویسا ہی جیسا دور والا انائی ونعات بھی اور وہ پہلو دور کرتا ہے اور اسی کو اردو والوں نے آسان ترجمہ کیا وہ پہلو پلٹ لیتا ہے پہلو تہی کر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب چھوتی ہے اس کو کوئی تکلیف کان یوسا تو ہو جاتا ہے مایوس حالانکہ جب اللہ کی نعمت ملی صحت ملی راحت ملی اس پر شکر ہونا چاہیے اور جب پریشانی آئے تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس مالک نے اس سے پہلے صحت دی ہوئی تھی آرام دیا ہوا تھا راحت دی ہوئی تھی وہ آئندہ بھی دے گا شاہیلت آپ فرمائیے کل ہر کوئی یہ عمل عمل کر رہا ہے اعلیٰ شاہ اپنے طریقے کے مطابق فربکم اعلم تو تمہارا رب خوب جانتا ہے من ہوا اس آدمی کو جو زیادہ ہدایت والا ہے راہ واسطے کے اعتبار سے مضمون قرآن پاک کا ہے ابھی آگے رہے گا مضمون قرآن پاک کا اور تقریباً یہ رکو پورا ہو جائے گا اسی قرآن پاک کے مضمون میں بیچ میں ایک بات شان نزول عرض کرتا ہوں پھر آپ دیکھیں گے جوڑ ویسے ہی ہے اسی طرح یہ نہیں ہے کہ مضمون کٹ گیا ہو وہ کیا یہ مشہور روایت ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے تھے کہ اگر آپ پر حق نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ اصحاب کاف کا کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کا کیا مسئلہ ہے اور یہ بتائیے کہ روح کیا ہوتی ہے روح کس کو کہتے ہیں اور یا یہودیوں نے نہیں سوال کیا تھا کیونکہ سورت بھی مکی ہے البتہ مکہ کے مشرقین نے یہودیوں ہی سے پوچھا تھا اور وہ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا وہ مختلف موقع پر یہودیوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ یہ بے بس ہو جائے اور اس کا جواب نہ دے سکیں تو انہوں نے تلاش کر کے تین ایٹم بم تلاش کیے کہا ان کا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہے تم ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے تم ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا کیا مسئلہ ہے اور تم ان سے پوچھو کہ ظلم فرمی کا کیا مسئلہ ہے اگر جواب دیں تو مانو کہ نبی ہیں لیکن جواب دے نہیں پائیں گے اس کا استغفر اللہ آگے آ رہا ہے سورہ کہف کے اندر کہ آپ اس موقع پر یہ کہنا بھول گئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کا جواب دوں گا آپ نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا خیر وہ تفصیل آگے آئے گی ان میں سے ایک چیز تھی روح یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے یس الکان روح لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں بولے روح امر ربی آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے یعنی تم اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو اگر حقیقت معلوم ہوگی تب بھی کیا کر لو گے اتنا سمجھو کہ ایک حکم ہے میرے رب کا جس سے چیزیں زندہ ہوتی ہیں انسان زندہ ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ مر جا تو پھر مر جاتا ہے بس اتنا مسئلہ کیا روح کی حقیقت کوئی سمجھ سکتا ہے امام راضی رحمتہ اللہ نے اس پر بڑا تفصیلی مضمون لکھا لیکن آخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے البتہ موٹے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں جسم لطیف سائر فی جسم البدن وہ ایک ایسا جسم ہے روح جو نظر تو نہیں آتا ہے لیکن انسان کی رگ رگ میں انسان کے ریشے ریشے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور جب وہ نکل جاتا ہے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یہ راز تو آج تک کوئی نہیں سمجھا اب دنیا اتنی ترقی پر پہنچی تو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھی کہ مرنا کس کا نام ہے دوران خون نام ہے زندگی کا اور خون رک گیا خون کی چلت پھر رک گئی تو بس انسان مر گیا لیکن آخر کوئی مسئلہ تو پیش آیا نا کہ انسان میں سے کچھ نکلا کہ جب تک تھا تو وہ انسان اور جب وہ نکل گیا تو ڈیڈ باڈی کون ہے یہ کہتے والد صاحب کی میت ہے تو والد صاحب کہاں گئے کہتے وہ تو اللہ کے یہاں چلے گئے وہ کوئی چیز ہے جو نکلی یہاں سے مگر وہ ایسی باریک بات ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے انسان اتنا ہی سمجھے کہ اللہ کا ایک حکم ہے انسان زندہ ہوتا ہے حکم ہوتا ہے مر جاتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تم روح کے بارے میں پوچھنے لگے باقی ساری باتیں معلوم ہو گئی بہت سارا دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کو ان سے کوئی بات پوچھو تو وہ کہتے باقی سب کچھ معلوم ہو گیا اب یہ لگے پوچھنے وما اوتیتم من العلم تم منل اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تھوڑا سا یہ تھوڑا سا علم تم کو ملا ہے اس تھوڑے سے علم کے اندر روح کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے روح کیا ہے اور یہ تھوڑا سا علم کس کے ذریعے سے ملا فرمایا وہی اوپر جس کا ذکر چل رہا تھا کس کا قرآن کا اس قرآن کے ذریعے سے یہ یقینی علم تھوڑا سا ملا عَلَيْنَا وَكِيلًا اللہ اکبر انسانوں تم روح کی تحقیق کرو گے یہ کچھ باتیں اگر تمہیں معلوم ہوئی جنت کیا ہے جہنم کیا ہے دوزخ کیا ہے نشر کیا ہے موت کیا ہے قبر کیا ہے یہ تو قرآن سے معلوم ہوئی تم کو عرش کیا ہے آسمان کیا ہے یہ تو قرآن سے تم کو معلوم ہوئی اگر ہم قرآن کو لے لیں واپس اس نعمت کو تم سے لے لیں کون واپس لا سکتا ہے تم میں سے اور جب نہیں لا سکتے تو پھر اندھیر نگری چوپٹ راج پھر دنیا میں اندھیرا ہی رہ جائے گا روشنی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی بل انشینا اور قسم خدا اگر ہم چاہیں لنزا بننا تو ہم لے جائیں بل اس چیز کو وحینا نئی کا جو ہم نے وہی کی ہے آپ کی جانب لیکن کریں گے نہیں ایسا لیکن اگر ایسا کریں تو لے جائیں لا تجد لك به علينا وکیلا پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف وکیلا کوئی کام بنانے والا مطلب ہم لے لیں واپس اور کوئی ایسی طاقت ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ اس کو واپس لائیں آپ نہیں لا سکتے ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں آپ نہیں لا سکتے تو کوئی اور لا سکے گا کیا کوئی نہیں لا سکتا ہے بے شک اللہ ایسا کرے گا نہیں لیکن اگر ایسا کر لے تو تصور کرو پھر انسانوں کے پاس علم نام کی کیا چیز رہے گی پھر تو جہالت ہی جہالت ہوگی پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا پھر روشنی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی اللہ نہیں لیتا ہے تو یہ قرآن جس کے ذریعے سے یہ یقینی علم ملا کیسے ملا اللہ رحمت من ربک مگر تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے مفول لہو کرنے کی وجہ سے یہ مہربانی کی آپ کے اوپر اور آپ کے ذریعے سے پھر انسانوں کو یہ میری دولت نصیب ہوئی کیوں آپ کو اوپر یہ مہربانی ہوئی ان فضل کان علی کا کبیرہ بے شک اس کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن فرمایا باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ایک چیز چلی جاتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اس کی جگہ متبادل لائے دوسری چیز لائے تیسری چیز لائے اب تو انسان خوب ترقی کر رہا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو آرٹیفیشل ٹانگ لگ لگ سکتی ہے کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو عارضی طور پر بازو لگ سکتا ہے اور لوگ آگے بڑھ کر کے یہ کہنے لگے کہ اگر آنکھ پھوٹ جائے تو دوسری آنکھ بھی لگ سکتی ہے اور کان نہ رہے تو ایسی مشینیں بھی آئیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ہوا پتہ چل جاتا ہے یہ ہے وہ نعمت اگر پروردگار لے لے پوری دنیا کے انسان کیا کالے کیا گورے سب اکٹھے ہو جائیں اور انسان کیا ان کے ساتھ جنات بھی اکٹھے ہو جائیں اور ان کے بعد ان کے سارے باطل معبود بھی اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس قرآن کے جیسی ایک آیت لانا چاہیں نہیں لا سکتے ہیں یہ کیا احسان ہے مالک کا انسانوں پر کہ اس نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی فری میں پل فرما دیجیے لائن اجتماعات الانس قسم بخدا خدا اگر جمع ہو جائیں سارے انسان والجن اور سارے جن اللہ تو اس بات کے اوپر کے لائے ہو بھی حاضر قرآن اس قرآن کے جیسا کوئی دوسرا قرآن لا یاتون ابھی ہی نہیں لا سکتے وہ اس کے جیسا بعضهم لبعض ظہیرہ اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں ایک دوسرے کی مدد کریں کیا شان ہے اس قرآن کی جو آپ کو یہ نعمت ملی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور یقیناً ہم نے بیان کی گما پھرا کر کے انسانوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ای مثلا من کل مثل مثلا ہر ایک مثال پیش کی مثالوں میں سے جس کی انسان کو ضرورت تھی سب کا سب بیان کیا اس قرآن کے اندر جس کی ہدایت کے لیے ضرورت تھی فبا اکثر الناس الا کفورا ہائے اتنے بڑا انعام ہوا مگر لوگوں نے اس کا کیا شکر ادا کیا ابا انکار کیا اکثر الناس اکثر لوگوں نے اللہ کفورا مگر نہ شکری کرنے کو بس چند صرف اس کو قبول کیا کہ انکار کریں گے نہ شکری کرنا یا انکار کرنا نہیں کوئی بات لی انسانوں نے مگر اس بات کو لیا کہ ہم تو انکار ہی کریں گے نہیں مانیں گے اور کب تک نہیں مانیں گے کتنے ہٹ درم اتنا بڑا معجزہ دیا گیا اتنا بڑا معجزہ قرآن کریم کا اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ کے سورج کے مقابلے میں کوئی سورج کوئی چاند کوئی ستارے کوئی زمین کوئی آسمان نہیں بنا سکتا کسی طرح قرآن کے جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتا اللہ اکبر اتنا بڑا معجزہ ملا مگر اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تھوڑا مانیں گے وَقَالُوا لَكَ حَتَّى مِنَ الْأَرْضِ وقالو اور انہوں نے کہا لن نؤمن لکا ہرگز ہم آپ کے کہنے پر ایمان نہیں لائیں گے کہنا ترجمہ کیا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا یہاں تک کہ بہائیں آپ ہمارے لیے من الارض زمین میں سے ینبوعا چشمہ بکت المکرمہ میں چشمے نہیں ہیں صرف زمزم کا کنواں اور یا دوسرے کوئی دور پار کھودے ہوئے کنویں لیکن آپ چشمہ نکالیں اور زبردست قسم کا چشمہ ویری ناک کے جیسا چشمہ اندھا دھند اس میں سے پانی بہ رہا ہو تب آپ کو مانیں گے ایسا نہیں مانیں گے علم امر ہیں علم و آگہی کا ہیں اور نور و معرفت کا اتنا بڑا یہ قرآن کا چشمہ بہا دیا اس پر نہیں دھیان دے رہے ہیں کہتے نہیں پانی کا چشمہ بہائیں گے تب مانیں گے او تکون کا جنت من نخیل یا تب مانیں گے کہ وہ تیرے لیے چلو ہمارے لیے نہ ہو ہم نہیں کہتے ہمیں باغ دے چلو تیرے لیے ہو جنت ان کوئی باغ من نخیل ان کھجوروں کا وائنا بن انگور کا اور یہ دو چیزوں کا بار بار وہ ذکر کیوں کرتے تھے اور قرآن پاک بھی ان کو بار بار کیوں دہراتا ہے میووں میں جو مرتبہ ان دو کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے کیوں یا تو میوے وہ ہوتے ہیں جو تر کھائے جاتے ہیں یا میوے وہ ہوتے ہیں جو سوکھے کھائے جاتے ہیں اور یہ عجیب چیزیں تر بھی کھاؤ سوکھے بھی کھاؤ نہیں سمجھے تار کھاؤ تو انگور اور سکھا دو تو سینکڑوں سال تک رکھو کشمش بنا کر کھاؤ اور کھجور تار کھاؤ تو کھجور اور سکھا دو تو چھوارے جتنے مرضی رکھ لو یہ عجیب صفت ہے ان کے اندر یہ دو چیزوں کے بعد ہیں فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا پھر بہائیں آپ نہروں کو خلالہ ان کے بیچوں بیچ میں تفجیرا زبردست طریقے سے تب مانیں ایسے نہیں گے اوتس قطع رہی ہے کہ اوتس فطر سما یا تو گرا دے ہم آسمان کو علینا ہمارے اوپر کم آزان تھا جیسا کہ نے گمان کر رکھا ہے تو ڈراتا تو ہے نا ہمیں عذاب سے تو جس عذاب سے ڈرا رہا ہے اسی کے اعتبار سے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر اور ہمارے اوپر گرا دے کس اپن ٹکڑے ٹکڑے کر کے اوتا باللہ یا لے آ تو اللہ کو والملائکتی ملائی فرشتوں کو قبیلہ ہیں سامنے سامنے ہمارے سامنے اللہ آ جائے اللہ آ کر کے کھڑا اور کہے کہ یہ میرا نبی ہے اور اس کے پیچھے فرشتوں کی ایک لائن ہو جب اللہ کہے کہ میرا نبی فرشتے فرشتے بھی کہیں یس بالکل ٹھیک یہ ہے نبی ایسے جب کرو گے تو تب مانیں گے ایسے نہیں مانیں گے او یقور لگتا تم من زخرف یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا سونے کا گھر اور باغ کی بات کیوں کر رہے تھے وہ یہ اس لحاظ سے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے آپ اللہ کے لاڈلے ہو گئے تو آپ کے پاس پیسہ دولت روپیہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی کوئی الگ سے شان نظر آئے ان کے نزدیک شان اسی کی تھی کہ کسی کا مکان بڑا ہو او یا کون لڑکا بھائی تم یا ہو تیرے لیے کوئی گھر من روف ان سونے کا اوترتا سما یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور آسمان میں چڑھ کر ہمارے سامنے سامنے جائے سیڑھی لگا کر کے اور سنیے گا کہ خالی جانے سے نہیں مانیں گے پھر واپس بھی آئیں اور واپس کتاب لے کر کے آئیں ولن نؤمن اور ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے نہیں کا یہ تیرے آسمان پر چڑھنے کی وجہ سے حتی تنزل علینا کتابا یہاں تک کہ تو اتارے ہمارے اوپر کوئی کتاب نکرا ہو اور کتاب بھی ایسی زبان میں ہو جس کو ہم خود پڑھیں تب مانیں گے اور کتاب سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے اور نے کہا کتاب سے مراد چٹھی کہ ایک لیٹر لکھ کر کے لاؤ اللہ کی طرف سے مسٹر فلاں صاحب ایمان قبول کر لیجئے تب ایمان لائیں گے ایسے نہیں لائیں گے لرقی یہ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کہ تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے لیکن پھر سما کے اوپر آپ نے دیکھا وقف مطلق ہے یہ اسی قرآن اور اسی تفسیر کے مطابق ہے کہ چڑھنا ترجمہ نہیں اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ کیا اور ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے اس منتر پر قرآن کو گویا منتر کہہ رہے تھے پھونک کو ہم تیرے منتر پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے اوپر اتارے کوئی کتاب جس کو ہم پڑھیں تجھے کیوں کتاب ملتی ہم کو نہیں ملتی قل سبحان ربی آپ فرما دیجئے پاک ہے میرا رب سورت کا شروع ہوا اسی سے سبحان پاک ہے یا پھر وہی الفاظ اور آگے بھی اور سبحان ربی پاک ہے میرا رب ہل کنت اللہ بشر رسولا نہیں ہوں میں مگر ایک بشر ہوں رسولا رسول ہوں کیا میں نے خدائی کا دعویٰ کیا کیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہوں کیا میں نے تمہیں یہ کہا کہ میں خدا ہوں میرے اوپر ایمان لاؤ میں تو انسان ہوں بشر ہوں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور یہ سارے کے سارے کام تو خدائی ہیں یہ تو اللہ کرتا ہے یہ میرے کام تو نہیں ہے کون کون سے کام چشمہ نکل جائے باغ ہو جائے آسمان سے ٹکڑے گر جائیں اور اللہ سامنے آ جائے فرشتے آ جائیں سونے کا مکان مل جائے آسمان میں چڑھ جائیں ہل کن تو اللہ بشر اور میں کیا ہوں میں تو بشر رسول بشر ہوں اللہ کا پیمبر ہوں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں بشر ہوں انسان ہوں تو میں نے یہ دعویٰ کہاں کیا ہے اس پر ایک اور بحث شروع ہوگی وہ کیا بحث کہ بربردار بشر کو کیوں بار بار رسول بنا کر بھیجتا ہے سب سے پہلے حضرت علیہ السلام آئے لوگوں نے کہا آپ کو بشر بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پرور جب بشر کو لوگ نہیں رسول مان رہے ہیں تو کسی اور مخلوق کو رسول بنا کر بھیج دے اب ظاہرہ اور مخلوق کیا ہو سکتی ہے لوگوں کا مقصد کیا تھا جو نہ کھائے نہ پیئے نہ بازار جائے نہ شادی کرے نہ بیاہ کرے ویسی مخلوق نبی بن کر کے آئے آسمانوں پر کی طرف اڑتی رہے پانی پر مسلے ڈال کر نمازیں پڑھے ویسی مخلوق چاہیے وہ رسول بنے اس کا جواب دیا گیا فرمایا کہ اس نوری مخلوق کو بھی رسول بنایا جا سکتا تھا لیکن ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں بنائے گئے کیا وجہ ہے وہ میں سا اور نہیں روکا لوگوں کو منوں کہ ایمان لائیں وہ الْهُدَى جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی یہ پہلی بات ابھی ہوئی کہ ہر دور کے اندر لوگ کسی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے ہدایت آنے کے بعد کس وجہ سے اللہ بشر الرسول مگر اسی وجہ سے کہ لوگ کہتے تھے کیا بھیجے گا اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول بنا کر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بشر ہے وہ رسول نہیں جو رسول ہے وہ بشر نہیں کل لو کان اب آئی دوسری بات کہ کیوں نہیں ہم کسی اور مخلوق کو رسول بناتے ہیں کو کیوں بناتے ہیں کل آپ فرما دیجئے لو لوکان فی الارض اگر ہوتے زمین کے اندر ملائی کا فرشتے اگر دنیا میں فرشتے ہوتے اور فرشتے یہاں پر بستے ہوتے اور فرشتوں کو ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تو پھر کون ہوتا پھر نوری آتا پھر فرشتے آتے لیکن دنیا میں بستے کون رہتے کون ہیں دنیا میں تو انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہوگا کہ فرشتہ ہوگا فرشتہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ بیاہ کرے گا نہ شادی کرے گا انسانوں کے لیے کیسے نمونہ بنے گا وہ لو کانا فی الارض آپ فرما دیجئے اگر ہوتے زمین کے اندر ملائکت فرشتے یمشون چلتے ہوتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ لنزلنا علیہم تو ضرور ہم اتارتے ان کے اوپر من السماء آسمان سے ملک کر فرشتے کو رسول بنا کر کے نوری کو رسول بنا کر بھیجتے لیکن دنیا میں تو خاکی رہتے ہیں اس لیے خاکی رسول بن کر آتا ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے گواہی دینے کے اعتبار سے میرے درمیان اور تمہارے درمیان تم نہیں مانتے ہو اللہ تو گواہی دے چکا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہو کان بعبادی نبی ابادی خبیرم بے شک وہ اپنے بندو کے بارے میں پوری پوری خبر رکھنے والا اور پورا پورا دیکھنے والا ہے وَمَنْ اللَّهُ فَوَ بلّت اب ہدایت آ چکی کتاب بھی آ چکی نبی بھی آ چکے اور یہ صورت بھی مکمل ہونے کے قریب آ چکی اب ہدایت کس کو ملے گی فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے گا اس کو ملے گی میں یہ اللہ اول محتد اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہوتا ہے ہدایت والا ومن یضلل اور جس کو گمراہ کر دے اللہ فلن تجد لهم اللہ تو نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی کارساز کوئی کام بنانے والے من دونی اس کے سوا کہ اللہ تو گمراہ کر رہا ہے مگر کچھ دوسرے ایسی طاقتیں ہوں جو ان کو ہدایت پر لے آئیں نہیں ہوگا ایسا کوئی پھر وہ گمراہ رہیں گے سوال یہ ہے کہ جب اللہ گمراہ کر دے گا تو پھر بندہ گمراہ ہوا تو اس کا قصور کیا اس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ اللہ گمراہ کب کرتا ہے کہ جب تمام تر ہدایت کے راستے بتائے جاتے ہیں لیکن انسان نہیں ماننا چاہتا ہے پھر اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے وَنَحْشِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن آلہ بجو ان کے چہروں کے بل ام و بھک و سما اس حال میں کہ وہ اوم اندے اندھے ہوں گے بھک کیسے ہوں گے گونگے ہوں گے و سمن اور بہرے ہوں گے اس حال میں اٹھائیں گے قیامت کے دن کیسے پیچھے گزر چکا آما کی تفسیر میں چونکہ دنیا میں آنکھوں سے کام نہیں لیا کانوں سے کام نہیں لیا عقل و فہم سے کام نہیں لیا تو قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھے اور اس پر وہ اشکال نہ ہو کہ جب گنگے بہرے اندھے اٹھیں گے تو پھر وہاں کے حوال کو دیکھیں گے کیسے مراد یہ ہے کہ ان کا وہ دیکھنا نہیں نصیب ہوگا جو ان کے لیے مفید ہو وہ سننا نصیب نہیں ہوگا جو ان کے لیے مفید ہو ورنہ باتیں کریں گے بولیں گے وہ تو بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو نامہ ہائے ہا مخ ہیں یا لئی تنی کتابیا تب ہائے میرا مما مجھے نہ دیا جاتا بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو نفع نہیں دے رہی ہیں وما واہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کلا خبت زد نہ ہوں جب جب بھی خبت دھیمی ہوگی اس کی آگ کم ہو جائے گی اس کی آگ زد ہم بڑھائیں گے جہنم کو صحیح بھڑکنے کے اعتبار سے ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بھی کفرو اور لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ سزا کیوں ہے پروردگار جواب دے رہے ہیں ذالک جزاؤہم یہ سزا ہے ان کی بھی انہم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفروا بھی ہماری آیتوں کا انکار کیا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اور وہ کہا کرتے تھے جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ورفاتن اور چورا چورا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدہ کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا خلقا جدیدہ دوسری مرتبہ پیدا کر کے وہ پرانی رٹ بار بار دہرایا کرتے تھے ان کو زندہ کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا ہوئے زندہ کہ نہیں ہوئے اولم ان اللہ خلق السماوات والارض قادر اللہ یخن جل اللہ غالم اللہ کفر ایک طرف اللہ کو خالق مانتے ایک طرف پوچھو آسمان و زمین کو کس نے بنایا کہتے ہیں اللہ نے بنایا یہ زمین یہ ساری کائنات کس نے بنائی اللہ نے یہ نظام کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے فرمایا ایک طرف اس کو یہ بات مانتے ہو اب علم یہ رو اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کس بات کے اوپر کہ وہ اللہ اللہ خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو قادر وہ قدرت رکھنے والا ہے اللہ اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ پیدا کرے ان کے جیسوں کو وجالحم اجل اللہ رحی وفی اور ان کے لیے مقرر کرے اجل ایک مدت لا بفی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اس پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور ان کے لیے ایک مدت مقرر کرے گا جس میں ان کو پیدا کیا جائے گا فابت ظالم نے اللہ ایسے موقع پر ظالموں نے انکار کیا سوائے کفر کرنے کے انکار کرنے کے قل لو انتم تملكون خزائن رحمت الانسان قطورا آپ فرما دیجئے یہ میرے مالک کا کرم ہے اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی اتنی بڑی کائنات کا مالک اور پھر بھی برداشت کرتا ہے تم کو فوراً سزا نہیں دیتا لو تم اگر تم ہوتے تملی مالک لو تم تملی اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی میرے رب کے خزانوں کے یہ معذمن عامل والا شریطت تفسیر ہے قل لو تملکون انتم تملکون خزائن رحمت ربی میرے رب کے خزان رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے اذن تب کو لام سک تم تم ضرور روک لیتے ان خزانوں کو خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے وکان الانسان قطورا اور انسان ہے ہی بڑا کنجوس اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا کتورا تھوڑے دل والا تھوڑے دل والا اگر اللہ اپنی رحمت دے دے یہ اس کو خرچ کرتے ہوئے بھی ڈریں گے کیا معلوم بات میں بچے نہ بچے وَلَقَنَّاتَيْنَا مُوسَىٰ انامو سات آیاتن بھئی ناتن فص وہ اوپر والا اشکال اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھاؤ تب مانیں گے کیوں نہیں معجزہ نظر آیا فرمایا اس لیے کہ آپ سے پہلے جن کو معجزہ دکھایا گیا تھا وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے یہ بھی نہیں لائیں گے اور پھر دنیا سے مٹا دیے جائیں گے اور ابھی اللہ مٹانا نہیں چاہتا کس طرح لوگ نہیں لائے تھے ایمان فرمایا ایک معجزہ و لندہ تین موسا یقیناً ہم نے دی تھی موسا السلام کو تیس آیات نو نشانیاں بینات واضح قسم کی نو نشانیاں فسأل البنی اسرائیل سوال کرو بنی اسرائیل کو کہ جب فرعونیوں نے دیکھا تو اس پر ایمان لائے اذ جاءہم جب علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو ان نشانیوں کو دیکھا تو پھر کیا کہا فرعون نے فقال له فرعون تو فرعون نے کہا انی یا موسی مسحورا اے موسی علیہ السلام بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں جادو کیا ہوا ابھی پیچھے گزرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے جادو کیا ہوا فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مشہور ہی کہا حالانکہ سارے جادوگر ناکام ہو گئے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں اس پر جادو کیا ہوا ہے اللہ اکبر اور ایک نشانی نو نو نشانیاں اور نو نشانیاں کیا تھی وہ نویں پارے میں پڑھ چکے ہیں الحمد للہ نو نشانیاں نو پارا فارس اللہ الطوفان طوفان والقمل جراغفاتیا یہ ساری ملا کر کے اور پھر آتا ہے موسیٰ اور ید بیضا اور پھر ان کی سیرت طیبہ اور پھر مالوں کے اوپر ہلاکت کا پڑنا یہ سب کی سب نو ہو گئی اتنی نشانیاں ان کو دیں فقال له فرعون لیکن اس کے باوجود علیہ السلام سے فرعون نے کہا انی پھراؤنے یا موسیٰ مسحورا اے علیہ السلام بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں مسحورن جادو کیا ہوا جادو کیا ہوا تجھے گمان کرتا ہوں استغفر اللہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت یقینا تو جانتا ہے اے فرعون تجھے معلوم ہے کیا ما انزل هؤلاء نہیں اتاری یہ نشانیاں اللہ رب السماوات والارض مگر آسمانوں کے اور زمین کے رب نے اتاری بصائرہ کس لیے اتاری بینائی پیدا کرنے کے لیے اتاری دلوں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے اتاری بصیرت ان کی جمع بصائر دلوں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے بینا بنانے کے لیے دلوں کو اتاری ہیں اللہ اکبر حضرت علیہ السلام نے یہ نو نشانیاں دکھائیں اور فرمایا کہ تجھے معلوم ہے پروردگار نے یہ تو آنکھیں کھولنے کے لیے بینا بنانے کے لیے نازل فرمائی ہیں لیکن فرعون کا جواب وہ انز فرعون نے کہا تو وہاں علیہ السلام نے فرمایا وہ ان بے شک میں گمان کرتا ہوں اے فرعون تجھ کو مسبورا ہلاک کیا ہوا برباد کیا ہوا تباہ کیا ہوا یہ نشانیاں اللہ نے اتاری اور تو ضرور جانتا ہے سوال یہ ہے کہ فرعون جانتا تو تو ایمان کیوں نہیں لایا بالکل جانتا تھا قرآن پاک میں آگے آ رہا انہوں نے ان نشانیوں کا سختی سے انکار کر دیا وقت انفسهم حالانکہ دل ان کے مان رہے تھے دل سے معلوم تھا کہ یہ واقع صحیح نشانیاں ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں ان کے نبی ہونے کی نشانی ہیں مگر نہیں مانے فورا من گے تو ارادہ کیا فرعون نے کہ پاؤں اکھاڑ دیا ان کے من الارض زمین سے میں نے عرض کیا تو یہ تین مرتبہ لفظ آ گیا اب آ گیا تیسری مرتبہ استفزہم من الارض ان کے پاؤں اکھاڑے زمین سے اور بعد نے ترجمہ کیا گھبرائے ان کو اور گھبرا کر کے بھگائے ان کو زمین سے کچھ بھی کر سکتے ہیں جب فرعونیوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے مصر کی زمین کو تنگ کی جائے اور بلکہ انہوں نے کھلی طور پر اجازت بھی نہیں دی اور مار دھاڑ شروع ہو گئی کتنی مار دھاڑ تیس ہزار بچے تاریخی طور پر بتائے گئے کہ فرونی نے قتل کیے اللہ اکبر فَأَغْرَقْنَاهُ ہو تو ہم نے غرق کر دیا اس کو بھی وہ مما اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی جميعا سب کے سب کو بَعْدِهِ لِبَنِي دھیلی بنی الْأَرْضَ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے اس کن الارض بس جو زمین میں فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جب آ جائے گا دوسرا وعدہ جینا بِكُمْ لَفِیفَا لے آئیں گے ہم تم کو لپیٹ کر کے یہ ہے وہ آیت جس کے لیے میں نے کہا کہ جمہور مفسرین نے بلکہ بس ایک دو کو چھوڑ کے سب نے اس کی تفسیر یہ کی کہ قیامت کے دن ہم تم کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے اور اکٹھے سے مراد تم بھی آؤ گے تمہارے دشمن بھی دوست بھی سب کے سب ہمارے یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے لیکن بعض حضرات نے اور یہ قول حضرت قطع کی طرف بھی منسوب ہے یہ ترجمہ کیا کہ نہیں وہ جو شروع صورت میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل دو مرتبہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے تو اکثر مفسر تو فرماتے ہیں کہ یہ فساد کر چکے اور ان کو یہ سزا مل چکی لیکن بعد میں کہا نہیں کریں گے پیشن گوئی کر رہا ہے پرانے پاک اور پھر جب دوسری مرتبہ کریں گے تباہی مچائیں گے دنیا کے اندر جینا بھی تم لطیفہ تو ہم تم کو کھینچ کر کے دنیا سے سمیٹ کر کے لے آئیں گے پوری دنیا سے تم فلسطین میں جمع ہو جاؤ گے اور پھر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر رسوا ہو کر کے قتل ہوں گے کیسے قتل ہوں گے وہ اگلی صورت کی تفسیر میں تفسیر سے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال قتل ہوگا جو ان کا کمانڈر ان چیف ہوگا اور اس کے بعد فرمایا تلاش کریں گے یہودیوں کو تو یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر آواز دے گا عباد اللہ اللہ کے بندے اتنا حاضر عدو اللہ یہ اللہ کا دشمن یہاں چھپا ہوا اس کو مارو کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت آواز دے گا ہونا یہودی ادھر دیکھو یہودی ایک موجود ہے اس کو قتل کرو او اللہ کے بندو آؤ اس کو مارو فرمایا صرف ایک درخت ہوگا غرقت نام کا یا برگد جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں وہ ان کو پناہ دے گا اور وہ آواز نہیں دے گا اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس کے اندر راز ہے کہتے ہیں کہ پچھلے بیس سال سے وہ شہر بڑی تیزی سے پھیلتا اور بستا جا رہا ہے جس کے گیٹ کے اوپر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ دجال کو قتل کیا جائے گا اور اس وقت میں وہ شہر بسا نہیں تھا آپ نے فرمایا تھا لد نام کا ایک شہر بسے گا اور اس کے گیٹ کے اوپر دجال قتل ہوگا اور لد نام کا شہر بھی بس گیا اور اس شہر کے اندر یہودیوں نے سب سے زیادہ درخت لگائے تو حرکت کے ہی لگائے اسی کے درخت لگائے اب کیوں لگائے کیا سوچ کے لگائے یہ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں واللہ عالم خیر اتنے مضمون سے کیا سمجھ میں آیا بالحق انزلنا ہوا بالحق نزل بالحق انزلنا ہو حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وہ بالحق نزل اور حق کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ان نہ للتی ہی حق وہ جو ذکر وہاں چلا تھا یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ پہلے رکوع کا مضمون تھا آخری رکوع کے اندر اس مضمون کو جمع کیا جا رہا ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا بنا کر ونذيرا اور ڈرانے والا بنا کر وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث وقرانا فرقناه اي فرقنا قرانا فرقناه ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا الگ الگ کر کے نازل کیا تخراہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں کے سامنے اعلیٰ محسن خیر خیر کر کے ونس تَنزِيلًا تنزیلا اور ہم نے اس کو اتارا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک تفسیر اسی طرح دوسری اس طرح کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا جدا جدا کرنے کا مطلب اس کی الگ الگ صورتیں بنائی چنانچہ ایک سو چودہ صورتیں ہو گئیں پھر صورتوں کے الگ الگ رکوع بنائے پانچ سو چالیس رکوع ہو گئے پھر ہم نے ان رکوعوں کے بیچ میں آیتیں رکھی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہو گئیں پھر ان آیتوں کے بیچ میں کلمات رکھے کئی کئی کلمات ہو گئے ہم نے قرآن کو الگ الگ کر کے لوگوں کے سامنے نازل کیا لا مخت پڑے ان کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر یہ تو آیا قرآن الگ الگ ہے اور آپس میں لنک بھی ہے جڑا ہوا بھی ہے مگر الگ الگ بھی ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا تنزیلا یہ دوسری بات اب بیان فرمائے اور ہم نے اس کو اتارا بھی تھوڑا تھوڑا کر کر کے تیئیس سال میں اتارا آہستہ آہستہ اتارا بار کی نہیں اتارا اور ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع کے اوپر فرماتی ہیں یہیں پر ان کی تفسیر نقل ہوتی ہے کہ اگر پروردگار ایک ساتھ قرآن کو نازل کر دیتا تو لوگ اس پر عمل نہ کر سکتے آہستہ آہستہ نازل کیا پہلے آہستہ آہستہ کہا گیا شراب حرام نہیں لیکن اس میں نقصان ہے نفع کم ہے تو پھر تھوڑا سا ذہن بنا پھر تھوڑا سا ذہن بنا پھر تھوڑا سا ذہن بنا پھر حرام ہو گیا جس بار کی چھوڑ دیا گیا اسی طریقے سے پہلے ذکر اور پہلے کہا کہ صرف راتوں کو جاگو اور اللہ کی عبادت کرو باقاعدہ طور پر پانچ نمازیں نہیں پھر پانچ نمازیں ہو گئیں پہلے کہا کہ خیرات کرو کرتے رہو جتنی کر سکتے اتنی کرتے رہو پھر فرمایا ڈھائی پرسینٹ دو اب اس طرح آہستہ آہستہ جو نازر ہوا تو اس کے ذریعے سے بندوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا قل آمنو بھی اولا تؤمنو آپ فرمائیے مکہ کے مشرکو قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے تم مانو گے تو تمہارا فائدہ نہیں مانو گے تمہارا نقصان قل آمنو بھی آپ فرمائیے چاہے ایمان لاؤ تم اس پر اولا تؤمنو یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ ان الذین اوتوا العلم من قبله بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا اس سے پہلے اس طرح حضرت عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتھی اور حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی اذا علیہ علیہم جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے یخرون للاذقان سجدا سجدہ گر پڑتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے کیسے گرتے ہیں للاذقان تھوڑیوں کے بل سجدہ تو تھوڑی پر نہیں ہوتا ہے سجدہ تو پیشانی پر ہوتا ہے سجدہ تو جبہ پر ہوتا ہے سجدہ تو ناک پر ہوتا ہے تو تھوڑیوں کے بل گرنے کا کیا مطلب کہ قرآن پاک سنتے ہیں اور اس کی حقانیت کو پہچانتے ہیں تو اپنے رب کے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے سجدہ شکر کرنے کے لیے جھک پڑتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں یہ مبالغہ اور کمال مبالغہ ہے اور مبالغہ کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے آپ کسی طاقتور انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا شیر گرج رہا ہے کوئی کہ پوچھ تو ہے نہیں اس کی شیر کہاں سے گرج رہا ہے اس کی گاڑی کہاں ہے اور اس کی وہ بڑے بڑے دانت کہاں ہیں یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہیں یہ تشبیح ہے یہ مبالغہ ہے اور کوئی بیوقوف آدمی ہو بالکل کوئی بات نہ سمجھے تو آپ کہیں دیکھو چلتا پھرتا گدا ہے گدا ہے حمر مستنفرا یہ اس کے بلید ذہن ہونے کی نشانی کوئی کہے گدا ہے گدا تو چار ٹانگوں سے چلتا ہے تو دو سے چل رہا ہے یہ مبالغہ ہے اتنی تیزی سے گرتے ہیں کہ پیشانی کے بال نہیں بولو تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اور سجدوں میں کیا کرتے ہیں اللہ کی تسبیح اور کہتے ہیں وہ ہے ہمارا رب ان کان وعد ربنا لمفعولا ضرور بے ضرور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے وَيَخِرُّونَ یقین يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور گر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل یب اس حال میں کہ رو رہے ہوتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور قرآن ان کو اور زیادہ کر دیتا ہے جھکنے اور عاجزی کرنے کے اعتبار سے اللہ اکبر یہ دھمکی تم نہیں مانتے کہ قرآن کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی تم تو جاہل ہیں اور رجسٹرڈ جاہل تمہارا نام ہی ان پڑھ وہ جن کو تم بھی علم والا کہتے ہو وہ اس کو مانتے ہیں جن کو تم بھی پڑھا لکھا کہتے ہو وہ اس کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے اس سے کیا فرق پڑے گا اب ان کے سارے سہارے ٹوٹ گئے ایک آخری بات رہی کہنے لگے اور آپ دیکھیں گے مشرق مزاج لوگ کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں ان کے ہیں اتنے زیادہ شرک و کفر میں مبتلا وہ لطپت کفر میں لطپت شرک میں اس کے باوجود جب کوئی بات نہیں بنتی ہے تو آپ کی زبان سے کبھی سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو یہ تو خود مشرق ہے ہم کو کہتا تھا مشرق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کئی سارے ارے یہ تو احترام کا لفظ ہے یہ تو ادب کا لفظ ہے جگہ جگہ نہیں پڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہم ہم ہم اور ابھی آگے آ رہا سورہ مومنون کے اوپر سورہ مومنین میں آ رہا ہے وہاں پروردگار کے لیے جو لوگ آخرت میں پہنچیں گے وہ کہیں گے جمع کا لفظ کہیں گے آپ اے پروردگار یہ تو احترام کا لفظ ہے کوئی آپ کہتا اپنے باپ کے لیے کہ تیرے والد صاحب فرما رہے تھے وہ کہ میرے والد ایک ہی باپ ہے باپ فرما رہا تھا کئی بات ہے کیا میرے لیکن یہ مشرق قوموں کا آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ مواحد کو کہہ دو تو ہی مشرق ہے مکہ کے کافر بھی وہی کہتے تھے کیا کہتے تھے کہنے یعنی اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا اللہ یا اللہ اور کبھی فرماتے تھے یا رحمان یا رحیم کہتے دیکھو دیکھو یہ تو خود مشرق ہے استغفر اللہ کیا کہ کبھی کہتے اللہ اور کبھی کہتے رحمان اس کے بعد خدا دو ہو گئے ایک اللہ اور ایک رحمان ہو گئے مشرق استغفر اللہ اللہ نے جواب دیا بول حب الرحمان آپ فرما دیجیے خود اللہ پکارو تم اللہ کہہ کر کے ابد الرحمان یا پکارو تم رحمان کو رحمان کہہ کر کے ایما تدعو جس طریقے سے بھی تم اس کو پکارو گے الاسماء الحسنا تو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اس کے بہت نام ہیں ننانوے نام سید حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت میں تو مشہور ہیں ہی ہیں اور دوسری روایت میں سنا چکا کہ اس کے لیے پانچ ہزار نام ہیں پانچ ہزار نام اس کے ہیں اچھے اچھے نام جس نام سے بھی پکار گے یہ اس کے صفاتی نام ہے مراد اللہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو اس کے لائق صفاتی نام ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے جو حبیب کبریا نے بیان فرمائے ان ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے سے اس کو پکار سکتے ہیں کیا یہ شرک والی بات ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جب چور پھنس جاتا ہے نا کوتوال نے پکڑ لیا چوری میں وہ الٹا کوتوال کو پکڑ لیتا ہے کوتوال سمجھتے ہو تھاندار کو کہتے ہیں اس والے اس کو پکڑ لیتا ہے اچھا تو نے کی رات کو چوری اور آج مجھے پکڑنے آ گیا سبحان اللہ ولا تجہر بھی ولا تخافت بها تو بين ذلك آپ تک بھائی کا اس قرآن کی آواز بلند ہونی چاہیے اس کو جگہ جگہ پہنچنا چاہیے تو نماز میں کیسے پڑھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آ چکا ہے کہ کسی وقت میں بہت زور زور سے پڑھتے تھے کہ یوں تو یہ سنتے نہیں چلو نماز نہیں سنے چنانچہ جب آپ ون نجمی پڑھ رہے تھے حرم میں تو ظاہر زور سے پڑھ رہے تھے تبھی تو پورے مکہ والوں نے سنا نا جب آپ سجدے میں گئے تو سارے کے سارے سجدے میں آپ کے ساتھ چلے گئے لیکن پھر آپ کو فرمایا گیا کہ نہیں آہستہ پڑھیے یہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں سنتے ہیں قرآن کی اور مذاق اڑاتے ہیں چھٹے لگاتے ہیں تو آپ نے بالکل پست آواز کر دی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی فرمایا نہیں آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں لاتا جہر بھی کا آپ اپنی نماز زور زور سے بہت زیادہ زور سے بھی نہ پڑھیے ولا تو خافق بھی اور آپ آواز کو بالکل پست بھی نہ کیجیے نماز میں اور نماز سے مراد یہاں پر قرآن ہے قرآن پاک کی کیونکہ نماز کے اندر یہ مقصود اعظم ہے قرآن پاک کا پڑھنا آپ اپنی قراط کو بہت زیادہ بلند بھی نہ فرمائیے ولا تو خافت بھی اور آپ اپنی قرآ کو بالکل پس بھی نہ فرمائیے وقت کی بے نظالی کا سبیلا اور تلاش کیجئے اس کے بیچ میں کوئی بیچ والا راستہ اور پروردگار یہ بات اماموں کو بھی بتائیں کچھ آئمہ حضرات کو آپ دیکھتے ہوں گے دو نمازی ہیں پیچھے الحمدللہ چیخ چیخ کر کے پوری مسجد پریشان نمازی پریشان اور کچھ ایسے بھی دیکھے ہوں گے وہ حضرت بزرگ بن جاتے ہیں تو پیچھے اتنی بڑی صف ہے اتنے زیادہ لوگ نماز پڑھنے والے مگر آہستہ آہستہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے دونوں بے وقوف ہیں بے نظالی کا تلاش کیجئے بیچ کا راستہ جتنے آپ کے نمازی ہوں اتنوں کو آپ آواز پہنچائیے کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں ان کے سامنے دو بندے بیٹھے ہوئے تو چلا رہے ہیں پورا محلہ پریشان نہیں اتنے لوگوں کو سنائیے جتنے آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں وَقُلِ الحمد للہ سورت ختم ہونے لگی اللہ کی کیا شان ہے شروع کہاں سے ہوئی تھی سبحان اللہ اور ختم کہاں ہوئی الحمد للہ کیا مزے کی بات ہے کسی نے کہا زندگی کس کا نام ہے کہا آئے تھے تو اذان ہو رہی تھی گئے تو نماز ہو رہی ہے سمجھے نہیں آئے تو کان میں کیا ہوتی ہے اذان پر جاتے ہیں تو نماز ہوتی ہے بس اتنا ہی سے اتنی سی چیز کا نام زندگی ہے یہاں پر بھی سورت کتنی ہے شروع ہوئی سبحان اللہ ختم ہوگی الحمدللہ کہہ دیجیے آپ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے الذي لم يتخذ ولدا جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ولم يكن کا کوئی شریک نہیں ہے اس حصے دار کام بنانے والا من الذل عاجزی کی وجہ سے کہ وہ کام نہ کر سکتا اور اس نے کسی اور کو رکھ لیا اپنے ساتھ پارٹنر کہ تو بھی میرے کام کر مطلب نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی حکومت میں کوئی برابر کا شریک ہے اور نہ اس کی کی حکومت چلانے کے لیے اس کا کوئی معاون اور اس کا کوئی وزیر ہے ہو بھی اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے زبردست بڑائی سبحان اللہ الحمد للہ اور آخر میں اللہ اللہ اکبر سبحان سورت مکمل ہو گئی اور وقت بھی آپ کا پورا ہوا چاہتا ہے تھوڑا سا باقی بچ گیا اگلی سورت کا مضمون بہت لمبا ہے اس لیے تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ نہیں تھک گئے تھک گئے چلو ظہر جباد ان شاء اللہ اللہ حافظ